سہل بن خنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا تھا میں اس کی وجہ سے کثرت سے غسل کیا کرتا تھا میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے تمہیں وضو کافی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر وہ کپڑے میں لگ جائے تو کیا کروں آپ نے فرمایا تو ایک چلو پانی لے اور اسے کپڑے پر جہاں جہاں دیکھے کہ وہ لگی ہے چھڑک لے یہ تمہارے لیے کافی ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو پندرہ یہ حدیث حسن ہے